السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد واشهد ان ان لا لا اله اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى وعلى اصحابه ومن اهتدى اللہ الرحمٰن الرحمٰدین واشد اللّہ رسول اللہ وسلم وسطین الناظرین گشتہ تین ہفتے سے عقید واسطیہ کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آج اس کا تیسرا درس ہے آج سے باقاعدہ کتاب کی شرح کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے چونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اور شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے اس لیے آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں ان چیزوں پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارا درس ہوگا یہ درس صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو متعاونین ہیں خطبہ ہیں طلب علم ہیں ان کے لیے بھی درس دیا جاتا ہے اس لیے ہماری گفتگو ایک دم عام نہیں رہے گی کہ عام لوگوں کے لیے درس کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور اگر اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو خاص قسم کے ہوں یا طلباء ہوں خطبہ ہوں علماء ہوں تو ان کے یہ جو درس ہوتا ہے اس کی کیفیت عام درس سے مختلف ہوتی ہے اس لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کی شرح کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کا علم عطا فرمائے جو کچھ سیکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے عامر رب العالمین جیسا کہ میں نے کہا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں وہ عمل وہاں پر مقدر اور پوشیدہ مانا جاتا ہے یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جیسے میں نے درس شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں یہ درس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں آپ طواف کرتے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کیا مطلب اللہ کے نام سے یعنی میں طواف اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں آپ جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ کے نام سے میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے نام سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں جو رحمان رحیم ہے تو جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو جس کام کے لیے پڑھتا ہے وہ کام وہاں پر پوشیدہ اور مخفی مانا جاتا ہے یعنی میں یہ کام اللہ کے نام سے کر رہا ہوں جو بھی کام ہوگا یہ ہے بسم اللہ کا معنی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بسملہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کو عربی زبان میں حوقلہ کہتے ہیں الحمد کو حمدلہ کہتے ہیں ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اختصار کے ساتھ شارٹ فارم میں بسملہ کہا جاتا ہے بسملہ میں اور تسمیہ میں فرق ہے بسملہ کہتے ہیں پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ کہا جاتا ہے اور تسمیہ صرف بسم اللہ کہنے کو تسمیہ کہا جاتا ہے کچھ مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور کچھ مقامات پر ہمیں صرف بسم اللہ پڑھنا ہے یہ بھی دھیان میں ہمارے ہونا چاہیے جیسے جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے تسمیہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے گا صرف بسم اللہ ہم پڑھیں گے جانور ذبح کریں گے صرف بسم اللہ پڑھیں گے یا وضو انسان کرتا ہے صرف بسم اللہ پڑھتا ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے آپ کہیں گے کیا حرض ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے کچھ جگہوں پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے قرآن کی تلاوت کے وقت اور کچھ مقامات پر آپ نے صرف بسم اللہ پڑھا ہے لہذا جہاں آپ نے صرف بسم اللہ پڑھا ہے وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا یہی سنت کی تباہ و پیروی ہے جہاں آپ نے پورا پڑھا انسان وہاں پورا پڑھے گا جہاں آپ نے مختصر پڑھا ہے بسم اللہ شریف وہاں انسان صرف بسم اللہ پڑھے گا انسان طواف کرتا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے شروع کرتا ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں انسان نہیں پڑھتا ہے اس طریقے انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اللہ جنبن شیطان جن بھی شیطان ہمارا زرطان یہ انسان دعا پڑھتا ہے انسان یعنی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر انسان صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تو جہاں بسم اللہ ہمارے نبی نے پڑھا ہے وہاں انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے پوری پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی نہیں ہے کامل پیروی یہ نہیں ہے تو جو اذکار یا جو دعائیں جس موقع پر ثابت ہیں جتنا ثابت انسان کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے عبداللہ بن امر بناس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے شریف پڑھنا شروع کر دیا کیا شریف پڑھنا غلط ہے نہیں شریف پڑھنا تو بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے رزق کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے غم اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دور کرتا ہے انسان جب دعا کرتا ہے تو اگر زیادہ سے زیادہ درو و شریف پڑھتا ہے تو دعا قبولیت کے لیے زیادہ قریب ہوتی ہے لیکن ان کی غلطی کیا تھی یہ جگہ درو شریف پڑھنے کی نہیں تھی یہاں پر ہمارے بھی نے کیا سکھایا ہے کہ انسان الحمد کہے سننے والا کیا کہے گا یہ رحم اللہ پھر سیکھنے والا کیا جواب میں کہے گا یہ حدیقم اللہ و اسلح بالکم یہ سنت یعنی تقریباً ناپید ہو چکی بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں چھینک آتی ہے لوگ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں لیکن سننے والے جواب میں رحمۃ اللہ نہیں کہتے ہیں حالانکہ اس کا جواب دینا ضروری ہے رحمت اللہ یہ مسلمان کا حق ہے چھینکنے والے کا اگر وہ الحمد کہے گا تو اگر الحمد نہیں کہتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا اگر الحمد کہتا ہے تو اس کے جواب میں کہیں گے یہ رحمۃ اللہ یہ کہنا ضروری ہے حق ہے اس کا ہمارے اوپر لیکن اکثر لوگ نہیں کہتے ہیں چیخنے والا الحمد کہہ دیتا ہے کچھ لوگ الحمد بھی نہیں کہتے اور اس کے جواب میں آدمی اور ہم اللہ بھی نہیں کہتا پھر سیکھنے والا کہہ کم اللہ رحبان کو تو ہمارے نبی کی سنت یہاں پر یہ کہنا ہے ہم تشود میں بیٹھتے ہیں اطیات پڑھتے ہیں درو شریف پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں وہاں پر انسان سور فاتحہ نہیں پڑھتا ہے حالانکہ سب سے افضل صورت سورت ہے کیوں نہیں پڑھتا بھائی انسان اپنی عقل لگائے کہ بھائی یہ تو سور فاتحہ سب سے افضل ہے آیت الکرسی سب سے افضل آیت ہے کیوں نہ ہم یہاں بھی پڑھ لیں نہیں ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں ہے ہمارے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا چاہیے تو بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ سری بسم اللہ کہنے کو کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے آیت کا ایک جز ہے سورہ نمل آیت نمبر تیس اس کا ایک حصہ ہے پرانے کریم کے اندر اللہ نے فرمایا امن من سلیمان و امن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اپنے خط کی شروعات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھتے تھے آپ کے خط آج بھی موجود ہیں میوزیم میں عجائب گھروں میں وہاں پر جو بھی آپ نے خطوط لکھے بادشاہوں کو ہرقل کو کسرا کے کسرا کو یا اس طریقے سے اور بادشاہوں کو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے قرآن کریم کے سورہ نمل کی آیت کا ایک حصہ ہے آج بہت سارے ہمارے بھائی خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں سات سو چھیاسی لکھ دیتے نا عزب اللہ کتنے بڑے افسوس کی بات سات سو چھیاسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ خط ہمارا غیر مسلموں کے ہاتھ میں جاتا ہے اس لیے اس کی توہین ہو جاتی ہے اللہ کے رسول حضرت سلیمان وہ بھی اللہ کے نبی الرسول تھے انہوں نے خط لکھا ملکہ سبا جو تھی کیا مسلمان تھی نہیں کافر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے بادشاہوں کے کیا مسلمان تھے نہیں ان کے لیے باقاعدہ خط لکھتے تھے دے کر کے پڑھتے تھے اس کو یہاں تو غیر مسلم وہ پڑھے گا بھی نہیں وہ تو پیک ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توہین ہوتی ہے وہ تو باقاعدہ دیکھتے تھے پڑھتے تھے پھر بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے خط کی شروعات کرتے تھے سات سو چھیاسی لکھنا حرام ہے یہ یہ قرآن کی توہین ہے یہ قرآن کا مذاق ہے قرآن کا استحضا ہے یہ قرآن کریم کے نمبرات نکالنا حروف آیتوں کے نمبرات نکالنا یہ قرآن کریم کی بہت بڑی توہین ہے یہ قرآن کریم اس لیے نہیں نازل ہوا قرآن کریم کے الفاظ میں برکت اور معجزہ ہے اس کے نمبر میں کوئی معجزہ برکت نہیں ہے اس کے نمبر سے شیطان نہیں بھاگے گا آپ سات سو چھیاسی پڑھتے رہیے سو بار کروڑوں بار شیطان نہیں بھاگے گا جب آپ سورت پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تب شیطان بھاگے گا اللہ نے اس کے اندر معجزہ رکھا ہے یہ برکت اس کے اندر ہے نمبر تو ہر ایک کا نکل سکتا ہے آپ جس کا چاہے نمبر نکال لیں کسی کے بھی نام کا نمبر نکال لیں اب جد ہوتی کے لحاظ سے کسی کا بھی نمبر نکل سکتا ہے اس لیے سات سو چھیاسی لکھنا یہ حرام ہے میرے بھائی یہ قرآن کریم کی توہین ہے یہ اللہ کے کلام سے اعراض ہے پہلو تو ہی اختیار کرنا نیچے محمد لکھ دیتے ہیں محمد کے بجائے کیا لکھتے ہیں بانوے لکھتے نا عزب اللہ اوپر سات سو چھیاسی نیچے بانوے نائنٹی ٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے بجائے اس میں کیا لکھتے حالانکہ یہاں نام کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بتاقیدگی کی ایک مثال ہے اللہ کے نام سے انسان شروع کرتا ہے تو اللہ کے نام اللہ کے رسول کے نام سے تو کوئی انسان نہیں جانور دبا کرتا ہے اگر کوئی اللہ کے رسول کے نام سے جانور دبا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا یہ حرام ایسا کرنا کوئی اللہ کے رسول کے نام سے طباف شروع کرے اللہ کے نام سے وضو کی شروعات کرے حرام ایسا کرنا یہ تو بدعقیدگی کی وجہ سے لوگ جو ہے بانوے لکھتے ہیں اللہ کے رسول کا نام نہ لکھ کر کے بانوے لکھتے ہیں اللہ کے رسول کی عظمت نہیں اس میں تقریب نہیں ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے آپ کا نام نہ لینے کے بجائے بان بے کہنا آپ کا نام جو ہو اس نام کو لینے کے بجائے ہم اگر نمبر سے آپ کو پکاریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا ہاں؟ کسی کا نام ہے جو بھی ہے مالک آپ کا نام محمد ہے کسی کا ہم ان کو کہیں نائنٹی ٹو ادھر آ جاؤ اچھا لگے گا اسے کہے گا میری توہین کر رہا ہے اللہ کے رسول کا نام لکھنے کے بجائے نام یہاں یہاں نام لکھنا ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام کا نمبر نکالنا یہ حرام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یہ آپ کا ایک طرح کا استحضا ہے یہ جو آپ کے کا نمبر نکالتا ہے تو جب بھی ہم خط لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اپنے خط کی شروعات کریں یہ اس میں ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے علیہ السلام کی سنت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے خط لکھا کرتے تھے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نمل کی آیت کا ایک حصہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بھی ایک آیت ہے راجح اور صحیح قول کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں ولقد آتعینہ کا صبح امین المثانی والقرآن العظیم یہ سور حجر کی آیت نمبر ستاسی ہے ہم نے آپ کو سات تکرار کرنے والی آیتیں یا بار بار پڑھی جانے والی آیتیں میں نے آپ کو دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے سب مسانی کس کو کہتے ہیں صورت الفاتحہ کو اس میں سات آیت ہے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم مانیں گے تب سات آیت بنیں گے اگر نہیں مانیں گے تو آیت ہوگی اس لیے صحیح قول کے مطابق صورت الفاتحہ یہ سب متانی سات آیتیں ہیں اور یہاں جو قرآن چھپا ہوا دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک آیت نمبر ایک لکھا ہوا ہے جی تو یہ صحیح اور راج قول کے مطابق یہ سب مسانی کیا ہے صورت ال فاتحہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک آیت اور پہلی آیت ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ کی اس کو مسانی کیوں کہتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں اس کو ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی سب مسانی کے پڑھے بغیر اس لیے اس کو سب مسانی کہا گیا ہے جتنی آیت یہ تلاوت کی جاتی ہے صورت اتنی کوئی صورت نہیں پڑھی جاتی نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے امام پیچھے والے امام ہو یا مقتدی سب کے لیے صورت الفاتحہ کا پڑھنا ضروری جہری نماز ہو یا خاموشی والی نماز ہو صحیح اور راج قول اور محدثین کے مطابق قول کے مطابق صورت الفاتحہ کا پڑھنا ہر بندے پر ضروری ہے اللہ صلی اللہ وسلم کے حدیث ہے کہ بہت ساری واضح حدیثیں آپ کی موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر کہ جو سور فاتحہ جو ہے نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا تو آپ نے جو ہے سب کے لیے حکم دیا ہے سب کے لیے آپ نے حکم دیا لہذا سور فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ضروری اور اگر کوئی نماز میں نہیں پڑھتا ہے چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو اکیلے پڑھ رہا ہو فرد نماز ہو سنت نماز ہو عید بقرعید کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو ہر نماز کے اندر سور فاتحہ کا پڑھنا سب کے لیے ضروری ملم اقرا وفات عطل کتاب صلاح صلی اللہ تعالیٰ علم اقرا وفات عتل کتاب بخاری کی روایت اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا آپ نے ایک عام حکم دیا سب کے لیے لہذا سور فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے امام کے پیچھے پیچھے ہمیں پڑھنا ضروری ہے نماز کا رکن ہے سور فاتحہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری بات یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں مستقل ایک آیت ہے اس کا صورت سورت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں صورت الفاتحہ میں اس کا اس سے تعلق ہے لیکن باقی صورتوں میں مستقل آیت ہے اس صورت کی پہلی آیت نہیں ہے یہاں پر سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے صورت الفاتحہ کی پہلی آیت ہے باقی اور صورتوں میں سورہ بقرہ ہے سورہ عمران ہے سورہ نساء ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں ہر صورت کے لیے شروع میں سوائے توبہ کے سوائے توبہ کے ہر آیت کے صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل ایک آیت ہے اس صورت کا حصہ نہیں ہے یہ یہ اس صورت کا ایک آیت نہیں ہے یہ بلکہ مستقل آیت ہے اور اس کی دلیل ابو داود کی روایت ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کی ابتدا اور انتہا کو جان جاتے تھے یعنی اس کے ذریعے سے دو صورتوں کے درمیان فرق ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا اس کا مطلب کہ اب دوسری صورت شروع ہونے والی اور پہلی صورت ختم ہو گئی تو اب آپ سوچیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار نازل ہوئی ہوگی آسمان سے جی کتنی بار ایک سو چودہ صورتیں ہیں نا ایک صورت کو اگر آپ چھوڑ دیں گے ایک سو تیرہ صورتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک سو تیرہ چودہ پندرہ یا مرتبہ یہ اس اس آیت کو اللہ رب الام نے نازف سورہ فاتحہ کے اندر تو ہی ہے مستقل یعنی اس کی آیت ہے سورہ نمل کے اندر بھی ہے اور باقی ایک سو چودہ صورتیں ہیں سورہ توبہ کو چھوڑ دیں گے سو تیرہ بچے گی تو ایک سو تیرہ تو یہی ہو گئی سورہ فاتحہ لے کر ایک سو چودہ سورہ نمل کو لے کر کے ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ مرتبہ یہ آیت اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی عظیم آیت ہے سمجھ لیجئے یا اس طریقے سے کتنی اس کی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے کہ اللہ رب العامین نے اس کو بار بار نازل کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے یہ اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کو یہ شامل ہے تمام ناموں کو شامل ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمارے سامنے ایک ایسی ذات کا تصور آتا ہے کہ ایسی ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے جس کی کوئی تصویر نہیں دی جا سکتی ایسی ذات جو سب پر قادر ہے سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے سب کا رازق ہے اور سب کا معبود حقیقی ہے اس کے بے شمار نام ہیں ہر نقص سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے ہمیشہ رہنے والی ذات وہ کسی کے محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے وہی سب کا خالق اور مالک ہے یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر بڑھتی ہیں تو اللہ رب اللہ جو یہ ہے اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والا نام ہے اور اس کے معنی ہوتے معبود حقیقی کے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا معبود ہے اسی کے بات کرنا ہے کیونکہ یہ تمام صفات کو شامل ہے یہ تمام صفات کو شامل ہے جیسے کہ جب وہ اللہ اس کا مطلب کہ وہی سب کا رب ہوگا وہی سب کا خالق ہے تبھی تو وہ اللہ ہے نا انسان جب اللہ کو مانتا ہے اس کا مطلب کہ اللہ کو رب بھی مانتا ہے اللہ کو خالق اور مالک مانتا ہے تبھی اس کی بات کرتا ہے ورنہ بات کیوں کرے گا اس کو اس کو سب سے بڑا مانتا ہے تبھی اس کی بات کرتا ہے اس لیے جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں سب کے سب صفات اور ناموں کو یہ نام شامل ہے اسی لیے بہت سارے علماء نے اللہ کے نام کو اس میں اعظم کہا ہے یعنی اللہ کا یہ نام یہی اس میں اعظم ہے جو اس سے دعا کرتا اللہ اقبام اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا ایسا نام ہے جس میں تمام اللہ کے تمام نام شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ جن صفات سے متصف ہے وہ تمام صفات حسنہ اچھی صفات سارے اچھے نام اس کے اندر شامل ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ ذاتی نام ہے اللہ جو ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے معنی ہیں معبود حقیقی کے اللہ کے سورس والدی سے ان اللہ تساتوں و تسینہ اسمن من میتن اللہ واحدہ من احساہ دخل جنہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العامین کے ننانوے نام ہیں اللہ رب العامین کے ننانوے نام ایسے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں اللہ کے ننانوے نام جن میں سے جن کو جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اس میں کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے ننانوے ہی نام ہیں حالانکہ بات صحیح نہیں ہے اللہ کے بے شمار نام ہیں اللہ کے بے شمار ناموں میں سے جو ننانوے نام یاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی یعنی اللہ کے بہت سارے نام ہیں لیکن ان سارے ناموں میں سے ننانوے نام جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور نام یاد کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا صرف نام یاد کر لینا کافی نہیں ہوگا کہ ہم نام کو رٹ لیں جنت میں چلے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کوئی پورا قرآن بھی رٹ لے گا بخاری مسلم بھی اسے یاد ہو لیکن اس کے پاس عمل نہ ہو عقیدہ نہ ہو صحیح عمل نہ ہو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا تو ننانوے نام یاد کرنے سے جنت میں انسان کیسے چلا جائے گا مطلب یہ کہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا یہ نام جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اس کے مطابق ہمارا عمل اور عقیدہ ہونا اللہ کا نام الوہاب ہے اللہ مانے دینے والا داتا اب اللہ ہی کو داتا سمجھیے اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ سمجھیے اللہ ہی سے مانگیے اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگیے اللہ تعالیٰ قدیر ہے اللہ تعالیٰ سے قدرت طلب کیجیے اللہ رزاق ہے اللہ سے رازق رزق مانگیں کسی اور سے رزق مت مانگیں اللہ ہی سب کا رازق ہے یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نانوے ناموں کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ورنہ صرف رٹ لیں ہم کوئی فائدہ نہیں جیسے صرف ہم کلمہ پڑھ لیں اللہ محمد رسول اللہ اور اس کلمے کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو تو کلمے کا فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا وہ سارے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں کلمہ صرف پڑھ لینے کا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو اس کے مطابق عمل کا مطلب یہ کہ انسان کو شرک کو چھوڑنا ہے شرک کرے گا تو اس کا مطلب یہ گویا کہ اس اس اس نے اپنے اپنے قول کو اقرار اور گواہی کو باطل کر دیا جیسے ایک جج کے پاس جب کچھ لوگ گواہی دیتے ہیں تو بعد میں گواہی سے مکر جاتے ہیں نا کہ نہیں سنتے نہیں سنتے کبھی کبھی ایسا ہوتا گواہی سے مکر گیا تو گواہی ختم ہو جاتی ہے اس گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا اگر گواہ مکر جائے تو گواہی ختم ہو جاتی باطل ہو جاتی اسی طریقے سے اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو باطل کر دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا تو اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے ان ناموں کے مطابق اور میں نے بتایا کہ صرف اللہ کے ننانوے نام نہیں ہیں بے شمار نام اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ننانوے نام کے یاد کرنے کی فضیلت ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ میں ریال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو کیا یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس صرف سوریال ہیں آپ کے پاس بہت ہیں لیکن اس میں سے سوریال خرچ کریں گے آپ یہ اس کا معنی ہوا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ کے گھر میں صرف ہی ریال ہے یا آپ کے جیب میں صرف ریال آپ کہتے ہیں میں اپنے پیسے میں سے سوریال دے رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اور بھی پیسے ہیں ایسا نہیں کہ صرف سہولیات آپ کے پاس وہی مطلب یہاں بھی ہے اللہ کے بے شمار ناموں میں سے ننانوے نام یاد کرنے کی فضیلت ہے اس طریقے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ انی عن وبن و بنو ابدق و بن و امدق ناشیتی بیدیک ماعد الفیہ حکمک عدل الفیہ قداق اصعل کا بالکل السمن ہو الگ سمعت نفسک او انضبر تو کتابک او علم تو عدم بن خلق اوست اثر دب ہی فی علم غیب ایندک علقر القرآن ربیع قلبی و جلا حدنی و نورا صدری و ذہاب حمی بہت پیاری دعا ہے میرے بھائی یاد کر لیجئے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو دور کر دیتا ہے ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے بہت پیاری دعا ہے اس میں ہمارے نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اوست اثر دب ہی فی علم الغیب عندک میں تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ لیتا ہوں جو تو نے اپنے پاس علم غیب کے میں رکھ رکھا ہے وہ نام تم نے کسی کو نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں کچھ نام تو ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اسی لیے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو جان جائے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھی جان جائے گا ساری نعمتوں کو بھی انسان گن لے گا جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو گن نہیں سکتا ایسے اللہ تعالیٰ سارے ناموں اللہ کے سارے ناموں کو انسان نہیں جان سکتا تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں ہم ان ناموں کو گن نہیں سکتے جیسے اللہ رب العالمین کے صفات اور نعمتوں کو ہم نہیں گن سکتے ایسے اللہ رب العالمین کے ناموں کو کوئی گن نہیں سکتا اللہ کتنے نام ہیں تو یہ جو ہے اللہ یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو اس کی ذات پر دعوت کرنے والا ہے اس کے بعد کیا ہے الرحمن الرحیم یہ دو اللہ کے ناموں میں سے ہیں اور الرحیم اور اور رحیم دونوں رحمت سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ مہربان بہت وسیع رحمت والا کون اللہ رب العالمین رحمان بہت زیادہ رحمت والا بہت وسیع رحمت والا بہت مہربان اور الرحیم بہت زیادہ رحمت کرنے والا یعنی اللہ کی ذات رحمت سے متصف ہے اب وہ رحمت کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے اور کیسی ہے یہ حقیقی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے اس کا نام ہے الرحمان اور اللہ رب العالمین کا ہر نام اس کی صفت پر دعات کرتا ہے جیسے الرحمان رحمت پر دعات کرتا ہے الرحیم رحمت پر دعات کرتا ہے العزیز عزت پر دعات کرتا ہے القدیر قدرت پر دعات کرتا ہے ال المتکبر کبر پر دراد کرتا ہے اس طریقے سے اسمی سما سننے پر داد کرتا ہے البصیر بصر دیکھنے پر داد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں ہر نام اللہ تعالیٰ کی صفت پر دراد کرتا ہے تو یہ جو دو نام ہیں اس کے اندر مبالغہ ہے یعنی سب سے زیادہ رحمت والا کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے زیادہ کسی کے پاس رحمت نہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے اندر آیا ہے ایک حصہ باقی ساری رحمتیں اللہ رب الامین کے پاس ہیں اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب آ گئی ان رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی تو اللہ رب الامین بہت رحم دل مہربان وسیع رحمت والا رحمان کے اندر یہ مبالغہ اور زیادہ پایا جاتا ہے اس صفت کے لحاظ سے اسی لیے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر رحمان ہے لیکن آخرت کے اندر صرف اللہ دنیا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ صرف رحیم ہوگا اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر صرف رحیم لیکن دنیا کے اندر رحمان بھی ہے وہ اس لیے کہ یہ جو رحمان کی صفت ہے یہ رحیم کے مقابلے میں زیادہ ہے اگر آخرت کے اندر بھی یہ صفت ہو تو غیر مسلم کفار کوئی جہنم کے اندر نہیں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اسے اللہ وقان اب المنین رحیمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن مومنوں کو صرف شامل ہوگی کافروں کو نہیں شامل ہوگی دنیا کے اندر کافروں کو شامل ہے کہ نہیں شامل ہے اللہ کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اللہ اسے صحت دیتا ہے مال دیتا ہے اولاد دیتا ہے تندرستی دیتا ہے منصب دیتا ہے دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے خوبصورتی دیتا ہے علم دیتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوما بکم نعمت الفمن اللہ جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری نعمتیں تو دنیا کے اندر کافر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن آخرت میں کافروں کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی منافقین کے ساتھ نہیں ہوگی مشرقین کے ساتھ نہیں ہوگی کن کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے مومنین ہیں مسلم بندے ہیں اللہ پر حقیقت میں ایمان لانے والے ان لوگوں کے ساتھ اللہ ابامین کی رحمت شامل ہوگی کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی اسے اگر کافروں کے ساتھ شامل ہو جائے تو اسے دنیا میں فائدہ اٹھاتے آخرت بھی ان کو فائدہ مل جائے گا اور وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے لیکن کوئی جہنم سے نہیں بچے گا کافر مشرق اور منافر اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بھی ہے ورنہ کیا فائدہ ہوا مومن دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایک کافر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے نہیں ہو سکتے برابر کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے کیا زندہ اور مردہ برابر ہو جائیں گے نہیں ہوں گے مومن زندہ ہے وہ کافر مردہ ہے کیونکہ جس کے دل میں ایمان نہیں اللہ پر اس کے نبی پر آخرت پر وہ گویا کہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا وہ زندہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے لہذا وہ مردے ہیں وہ اگرچہ وہ دنیا کے لحاظ سے زندہ ہیں لیکن حقیقی معنوں میں مردے ہیں وہ کیونکہ اصل زندگی وہی ہے جو انسان کو آخرت میں آنے والی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا حقدار ہو جائے اللہ کی رحمتیں اس کو مل جائیں وہی اصل زندگی ہے یہ زندگی تو سب کے لیے ہے چند روزہ زندگی ہے یہ تو الرحمن الرحیم دونوں مبالغے کا سیکھا ہے لیکن الرحمن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اور رحیم کے اندر یہ عمل اور فعل پایا جاتا ہے رحیم مان رحمت کرنے والا یعنی یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ جس صفت سے متصف ہے وہ رحمت دنیا کے اندر سب کو شامل ہے کسی کو کم تو کسی کو زیادہ لیکن آخرت کے اندر یہ رحمت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے ساتھ ہوگی تو الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے جو ہے بہت ہی پیارا نام ہے اور اور جیسے اللہ کے اور نام اور صفات ہیں اللہ کے شاعن شان ہیں اسی طریقے سے یہ بھی صفت اللہ رب العالمین کے شاعن شان ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العامن کے ذات اور اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کے شائن شان اور اس کے مطابق ہے اللہ کے بے شمار نام جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے رکھنے کے تعلق سے چند باتیں میں بتا دوں اس کے بعد اپنی بات میں ختم کر دوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نام میں سے کوئی بھی نام الف لام کے ساتھ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے جو بھی نام ہے الفلام کے ساتھ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے وہ نام اللہ کے ساتھ خاص ہو یا خاص نہ جیسے اللہ کا نام ہے اسمی کسی بندے کا نام اسمی نہیں رہ سکتے اللہ کا نام ہے البصیر کسی بندے کا نام البصیر نہیں رکھ سکتے اور اگر کسی کے بارے میں اسمی البصیر ہم کہتے ہیں قاعدے و قانون کے لحاظ سے تو وہاں پر صفت مراد ہوتی ہے نام مراد نہیں ہوتا لیکن جب اللہ کے بارے میں کہتے تو نام اور صفت دونوں مراد ہوتے ہیں تو اللہ البراہمن کوئی بھی نام جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے کوئی بھی نام الف لام کے ساتھ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے پاس میں آگے کوئی بھی نام الرحمن الرحیم الملک القدوس ال کیا نام ہے العزیز الجبار القہار المتکبر سب اللہ کے بے شمار نام ہیں ہم یہ نام جو ہے نہیں رکھ سکتے بادشاہ کو ملک کہا جاتا ہے تو وہاں اس کی صفت مراد ہوتی اس کا نام نہیں ہوتا ہے یاد رکھیے گا اور نہ آپ کہیں گے تو یہاں بادشاہ کو تو ملک کہتے عربی زبان میں لیکن وہاں صفت مراد ہے نام مراد نہیں اس کا اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے جیسے ملک ہے یہاں پر خادم الحرمین شریفین ملک سلمان ان کا نام سلمان ہے ملک نام نہیں ہے ملک صفت ہے یہ کیا ملک یہ صفت ہے نام نہیں ہے یہ لیکن جب اللہ کے بارے میں کہیں گے تو نام اور صفت دونوں ہوں گی اس باریکیوں کو یاد رکھیے گا ورنہ کہیں گے کہ ہم نے شیخ سے بات سنی اور یہاں بھی ملک نام ہوتا ہے یہ نام ہوتا ہے تو یہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں جو اگر نام ہے یہ یہ صفت ہے نام نہیں ہے یہ ٹھیک ہے پہلی بات یہ کہ اللہ ابران کوئی بھی نام عرف لام کے ساتھ نہیں رکھ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان کو بھی انسان نہیں رکھ سکتا اللہ کے ساتھ بہت سارے ایسے نام جس کے ساتھ خاص ہیں اللہ الرحمٰن الباری الخالق القیوم یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں یہ الباری معنی پیدا کرنے والا الخالق معنی پیدا کرنے والا کوئی ہے دنیا کے اندر خالق اس لیے نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا کسی کا نام الخالق نہیں رکھ سکتے نہ خالق رکھ سکتے ہیں نہ خالق رکھ سکتے ہیں نہ صرف باری رکھ سکتے ہیں نہ علی علام کے ساتھ نہ بغیر علی الام کے ساتھ کسی بھی صورت میں وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے انسان نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہر وہ نام جو انسان کے آجزی کے خلاف ہو وہ بھی انسان نہیں رہ سکتا ہے جیسے القہار الجبار المتکبر ہم سب مجبور ہیں کہ نہیں مجبور ہیں کوئی انسان اپنا نام یا بیٹے کا نام قہار نہیں رکھ سکتا جبار نہیں رکھ سکتا اور متکبر نہیں رکھ سکتا کیونکہ ہم سب عاجز ہیں لاچار اور مجبور ہیں ہم بہت کمزور ہیں یہ صفت ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین کے لیے اس لیے نام نہیں رکھ سکتے یہ تیسری بات ہو گئی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جو نام اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص نہیں ہیں اور بغیر الفلام کے رکھتے ہیں تو اس کی دو صورت ہے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے تو جائز ہے جیسے سمیع اور بصیر اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہے السمیع اور البصیر ہم بندے کا نام سمیع اور بصیر رکھ سکتے ہیں رعوف رکھ سکتے ہیں رحیم رکھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں رحیم کا لفظ استعمال کیا رعوف کا لفظ استعمال کیا انسانوں کے بارے میں اللہ فرماتا کہ فضا اللہ ہو سمیع ام ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا لیکن بغیر علیم کے اگر علیم رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ یہ جو ہے ناؤن ہو جاتا ہے الف لام سے داخل کرنے سے جو نام ہے وہ ناؤن ہو جاتا ہے اور اگر بغیر الف لام کے ہے تو اس کو جو ہے نکرا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر یعنی وہ پراپر نام نہیں ہوتا بلکہ وہ کامن ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کامن ہو جاتا ہے جسے مان لیجیے ہم کہیں گے مسجد تو کوئی بھی مسجد مراد ہو سکتی ہے لیکن ہم نے کہا المسجد تو کیا مراد ہوگا خاص مسجد یہ مسجد سمجھ لیجیے ہم نے کہا مدرسہ کوئی بھی اسکول لیکن ہم نے کہا المدرسہ مطلب یہ خاص مدرسہ جو میں کہہ رہا ہوں دار مانے گھر کوئی بھی گھر لیکن ہم نے کہا ادار دار الام داخل کر دیا تو کوئی خاص گھر مراد ہو جاتا وہاں پر بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے تو الف لام میں نے پہلا قاعدہ بتایا کہ کسی بھی نام میں لام نہیں لگا سکتے اللہ کے نام ناموں میں سے اگر کسی بندے کا رکھنا لیکن جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہیں ان کو انسان بغیر الف لام کے رکھ سکتا ہے سمیع اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے بصیر خاص نہیں ہے رعوب خاص نہیں ہے رحیم خاص نہیں ہے اس طریقے سے اور بھی بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہیں تو انسان وہ نام رکھ سکتا لیکن بغیر الفلام کے الفلام رکھے گا تو جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے الفلام کے ساتھ کوئی بھی نام جائز نہیں ہے چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو یا خاص نہ ہو تو یہ ہے الرحمن الرحیم جو کہ اللہ کے دو پیارے اور مبارک نام ہیں تو نام کے رکھنے کے تعلق سے بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے کی بات ہے تو کبھی کبھار انسان نماز کے اندر بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے اگر جمع نبی کی عادت یہی تھی کہ آپ خاموشی سے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خفائے راجدین بھی خاموشی سے پڑھتے تھے اور الحمد رب العالمین سے شروعات کرتے تھے بلند آواز سے پڑھنا اللہ بسم اللہ الرحمن جو ہے خاموشی سے پڑھتے تھے اور کبھی کبھار آپ نے بلند آواز سے بھی پڑھا ہے اس لیے اگر کوئی شخص امام آپ کو بلند آواز سے پڑھ دے تو آپ یہ نہ کہنا کہ چلو بھائی ہماری نماز نہیں ہوئی نماز دہرا لو ایسا نہیں کہنا کیونکہ سننا سنا گیا یہ جو شافعی ہیں ان کی یہاں بلند آواز سے پڑھنے ان کے امام کے قول کے مطابق جائز ہے پڑھنا لیکن ہمیشہ نہیں کبھی کبھار انسان پڑھ سکتا ہے ہمارے نبی سے وہ بھی جائز ہے ثابت ہے تو ایک مسری تھا اس نے جگہ نماز پڑھا دی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بلند آواز سے سورہ بسم اللہ الرحمن میں پڑھ دیا سورہ فاتحہ میں بھی اور دوسری صورت پڑھنے میں بھی لوگوں نے بہت چاہیا ہنگامہ کیا کہ نہیں خاموشی سے پڑھنا چاہیے ہماری نماز نہیں ہوئی یہ ہوئی میرے پاس فون آیا میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی جائز ہے اگر اس نے پڑھ دیا کوئی غلط نہیں کام نہیں کیا جائز یہ بھی اس سے نماز نہیں باطل ہو جاتی نماز اتنا معمولی نہ سمجھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی نہیں نماز باطل نہیں ہوگی اس سے نماز دہرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ عام طور پر خاموشی کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے یہ مانوی کی سنت ہے لیکن کبھی کبھار انسان اگر اسے بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس طریقے سے انسان کی نماز ہو جاتی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ البرامین ہمیں پختہ ایمان عطا فرمائے اللہ البرامین ہم سب لوگوں کو دین پر قائم رکھے اور عقیدے کا علم اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے کیونکہ بنیاد ہے ضروری ہے ان تمام چیزوں کا علم رکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے یہ اور جو بھی علم اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہوگی وہ سب سے اشرف علم ہوگا سب سے بڑی ذات اللہ کی لہذا اللہ کی ذات سے جو بھی متعلق علم ہوگا وہ سب سے بڑا علم ہوگا سب سے اشرف علم ہوگا لہذا توحید کا علم عقیدے کا علم سب سے بڑا سب سے اشرف سب سے اعظم سب سے اہم علم ہے جو ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم عطا فرمائے امین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد والا جی فرمائیے وہ عبد ہے بھائی وہ تو عبد ہی سے رکھیں گے جی ہاں وہ تو اللہ کے جو نام ہیں اس کے آگے عبد کا اضافہ کرنا ضروری ہوگا عبد السمد عبد اللہ الرحیم عبد عبد السمیع اگر صرف سمیع رکھیں گے تو اب نہیں اضافہ کرنا ہے اگر صرف رعف رکھیں گے بغیر الام کے تو عبد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جائز ہے بغیر الام کے لیکن الروف رام رکھنا جائز نہیں اس لیے اس سے پہلے عبد الروف عبد الرحمٰن عبد المتکبر عبد الجبار عبد القہار عبد المصور یہ سب نام رکھیں گے عبد کے ساتھ جی ہاں غلط ہے یہ نام رکھ کہنا غلط ہے لازمی کی وجہ سے جو مسلمہ کا تھا اس نے اپنا نام رحمان رکھا تھا رحمان الامامہ امامہ کا میں رحمان ہوں تو کیا اس کا بدلہ ملا اسے پوری دنیا اس کو کذاب کہتی جھوٹا کیونکہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا کسی بندے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے کسی بندے کا نام سمیع رکھ سکتے ہیں بصیر رکھ سکتے ہیں رعوف رحیم رکھ سکتے ہیں لیکن رحمان نہیں رہ سکتے نہ الف لام کے ساتھ نہ بغیر لام کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ الخالق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ہم خالق نام نہیں رہ سکتے کسی کو اگر کسی کا نام عبد الخالق ہے اس کو خالق سے پکارنا حرام ہے یہ خالق مانے پیدا کرنے والا اسے نہیں پیدا کیا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ الباری مانے بھی پیدا کرنے والا باری نام نہیں رہ سکتے ہم کسی کا اگر کسی کا نام عبد الباری تو عبد الباری کہہ کر پکاریے صرف باری کر کے بولا بولانا جائز نہیں ہے یہ لا علمی کی بنا پر لوگ ایسا کرتے ہیں حوصل اللہ ان کو معاف کر دے جہالت اللہ علمی کی بنا پر کیونکہ اتنے باریکی کے ساتھ لوگ بتاتے نہیں ہمارے یہاں اس لیے جہالت ہمارے یہاں بہت عام ہے تو رحمان پکاریں گے سمت پکاریں گے باری پکاریں گے یہ سب غلط ہے پورا نام لے کر کے انسان کو پکارنا چاہیے عبد کے ساتھ جی